اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشی بنائی پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابل سے یہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا